جریر نے منصور سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے اس گھر میں آیا نہ کوئی فہش کوئی کی اور نہ گناہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹے گا جس طرح اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکانوے